تو درست تو ہے لیکن نابازو ہے نا پیچھے تو یہ نابازو ہو نہیں کھڑا برا آگے ہو رہے نا اس لیے سباب نبز لکھو نبز ناپ نا بلکہ نبز چونکہ پیچھے ناپ کا لفظ نہیں آیا انہوں نے اس وعدے کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا وہ پھینکنا کیوں ہوا پیٹ پیچھے کیوں پھینکا بس ٹرو سمن سامان اور خرید کے انہوں نے اس کے بدلے پیسے تھوڑے پیسے تھوڑے خرید کیے سمجھا ہوں پیچھے کہ دنیا جتنی بھی ہوگئے آیات کے مقابلے کے اندر کیا ہے قلیل ہے نیچے لکھا ہے سامان ان کے نیچے میں صاف لاتے ہیں العلم الجلالین اپنے نچلوں سے اپنے ماتاتوں سے مریدوں سے شاگردوں سے اور اپنی رایا سے انہوں نے یہ پیسے لیے ہیں سمجھا جلالین کا ہمارا ہے بس بڑا برا ہے وہ چیز بس بڑی بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں جو کچھ انہوں نے خریدا پسند کیا وہ بڑی بری چیز ہے لاتا یفرا شنا اب دیکھو جی یہودی کتمان حق کرتے تھے کیا کرتے تھے حق کو چھپاتے تھے اور ظاہر نہیں کرتے تھے اور الٹا کہتے تھے کہ ہماری تعریف ہو گئے کیا ہو گئے کہ ہم بڑے علامی ہیں ہم بڑے مولوی ہیں ہم حق بیان کرنے والے ہیں حق کو چھپاتے بھی تھے اور کہتے تھے ہماری تعریف ہو گئے کہ حق بیان کرتے ہیں اللہ فرماتے نہ گمان کر ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں بیما اس برے کام پر جو انہوں نے کیا ہے اتو بے مانا فالو ہے وہ برا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ کون سا برا کام ہے یعنی کتمان حق یعنی حق کو چھپانے والا برا کام وہ جو انہوں نے کیا اور دو سرفتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں اس کام کی جو نہیں کیا انہوں نے جو کام نہیں کیا اس پر تعریف گئے ان کی بیمال فالو پر نیک کام یعنی اظہار حق کیا لکھا ہے اظہار حق اور نیک کا لفظ بھی لکھ لو نا صحیح نیک کام یعنی اظہار حق نیک کام لکھ لیا کروانا مجھے کہ تعریف کیے جاؤں اس نیک کام پر جو نہیں کیا انہوں نے اظہار حق والا فلا فلاسا بننا ہوں پس نہ گمان کر تو ان کو دنیا میں لکھا دنیا میں بے من العذاب بیچ خلاصی کے عذاب سے بیچ خلاصی کے عذاب سے وہ عذاب سے انہوں نے رہائی حاصل کر لی خلاسی پا لی ہے بالکل نہیں آئے سمجھا کہ عذاب مخصوص مراد ہے کیا مراد ہے مخصوص عذاب وہی مراد ہے کہ بعض بعض یہودیوں کو قتل کیا گیا انشاءاللہ آئے گا پڑھیں گے کہ بنی قرضہ سے پانچ سو آدمی آپ نے ایک دن میں تلوار سے ذبح کیے سمجھا سی بازو کو قتل کیا گیا بادو کو جلا وطن کیا گیا جس طرح پیچھے پڑا پورے حشر کے اندر یہ مخصوص عذاب مراد ہے دنیا کے اندر نہ گمان کر تو ان کو بیج خلاصی کے عذاب مخصوص ہے اور واسطے ان کے آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا دردناک عذاب علی ان کے نیچے آخرت میں لکھا ہے آخرت میں عذاب ہوگا دردناک بس ولی اللہ ملک ملکم جس دن میں نے خلاصہ بیان کیا تھا نا میں نے عرض کیا تھا کہ عذاب العلیم تک رسالت کا بیان ہے اللہ پر جہاد و انفاق کا مضمون ہے کون سا مضمون ہے اب للہ احمد سے لے کر نیچے آیت نمبر ایک سو بانوے کھڑا ہے دو تین ایسے تھے نیچے کھڑا ہے آیت نمبر ایک سو بانوے کے بعد ہے ربنا اننا منادی جن ربنا تک جو ہے یہ بیان ہے مسئلہ توحید کا یادہ ہے مسئلہ توحید کا ربنا اننا سے یادہ مضمون رسالت کا اگلے صفحے صفحہ فلدینہ حاجر اخریجوں میں تیار فی سبیلی یہ مضمون جہاد کا یادہ ہے اور اس کے بعد ایک عجد عجدبادلہ یا غرن کا تقلب الدین قبر فل بلاد یہ مضمون انفاق کا یادہ ہے سمجھے یہ بات کرو مانا ولی اللہ ملک السماوات والارض لکھا ہے یہ آدھا مضمون توحید ما دلیل توحید عقلی اور صرف اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمینوں کی اور اللہ پاک خبر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں ان نفی خلق سما بات والا بے شک بیج پیدا کرنے آسمانوں اور زمینوں کے اور آنے جانے رات اور دن کے لا آیات کئی درائل توحید ہیں ایک نہیں بلکہ کئی دلائل توحید ہے جائے الباب مستفی دین صاحب عقول سلیمہ کے واسطے صاحب سلیمہ لکھا سلیمہ الباب پر سلیمہ وقت صاحب عقول سلیمہ کے عقل والے جو ہیں جن کے عقول سلیمہ ہیں ان کے لیے یہ کے لیے یہ آیات ہیں اللہ جب قرون اللہ علامات اول الباب اول الباب کی علامات کیا ہیں وہ لوگ جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ پاک کو سمجھا سی لکھائے زبان سے بھی اور دل سے بھی زبان سے بھی یہ پہلی صفت ہے پہلی صفت ہے ذکر جی کون سی صفت ہے ہاں، ذکر سری ہوگا جاری تو نہیں ہوگا ہاں وہ جو یاد کرتے رہتے ہیں ذکر کرتے اللہ پاک کا کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے والا جنوب اور اپنی کروٹوں پر لیٹے لیٹے کا فکر نمبر دو فکر نمبر فکر اور سوچ بچار کرتے رہتے اپنی قوت عقلیہ سے بیچ پیدائش آسمانوں اور زمینوں کے ربانہ نتیجہ فکر چل رہا ہے سوچنے دیجیے چائے اے ہمارے پروردگار ما خلق کہا باطلا نہیں پیدا کیا تو نے ان آسمانوں اور زمینوں کو مانا بے فائدہ یا اللہ تو نے ان کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا بل دلیل اعلیٰ قدرت کا وحدانیت کا یہ تیری قدرت اور تیری وحدانیت کی دلیل ہیں یہ سمجھا یہ بے فائدہ نہیں پیدا ہوئے عذاب النار یا اللہ تو پاک ہے شریکوں سے پاک وزیروں سے پاک مشیروں سے پاک بیٹے سے پاک نائب سے پاک بیوی سے پاک سپنا پس بچا تو ہمیں عذاب آگ سے سمجھ لو بات یہاں <clears throat> پانچ معروضات آ رہے ہیں کتنی اب اندر دیکھو اور وہ منتبت کرو فاطینہ کے نیچے لکھا ہے معروض اول لکھا ہے اچھا اس کے بعد فاطینہ عذاب النار ربنا ان کا تدخل النار معروض دوم جو وجہ ہے معروض اول ان کا فقط اخذے تو وہ ربنا اننا سمینا معروض ہوم لکھا ہوا ہے دکھاؤ مارو دے سو میم نامی مانے ربنا سب فرلنا مارو دے چہارو دکھا ہے سب کرنا گنو بنا بکرنا سی جاتا بفنا مال ابرار ربنا و آتنا آنا مارو دے پنچوں جی۔ کتنی معروف ہو گئے اور بات چار دعائیں ہیں کتنی دعائیں ہیں میری طرف دیکھو سمجھ لو بات جہنم سے بچا جنت دے دے جہنم کے جو اسباب ہیں وہ مرتفع فرما اور اٹھا لے اور ختم کر دے اور جنت کے جو اسباب ہیں وہ ہمیں دے دے کتنی ہو گئی چار جنت جہنم کے عذاب سے بچا جنت دے دے اور جہنم کا جو سبب ہے یعنی گناہ ان کو اٹھا دے یعنی جہنم کا سبب ختم کر دے اور گناہ معاف کر دے اور نمبر چار جنت حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل وہ ہمیں دے دے کتنی دعائیں ہیں معروضات کتنی ہیں پانچ دعائیں کتنی ہیں خیال کرو یہ الگ الگ دیکھنا ہے اب فاطینہ عذاب النار عذاب النار پر کیا لکھ ہے معروض معروض اول دفعہ مجرد میں تو لکھا ہے یہ حاشیے پر دیکھو اب انسان کی کامیابی کے لیے امور جنت کا ملنا دوزخ سے بچنا شرائط جنت کا حصول شرائط جہنم کا اب عذاب النار جو ہے نا فاطینہ عذاب النار یہ دوسرا امر ہے دو دخ سے بچنے والا سمجھا اب یہاں لکھ لو تمہارے تک یاد رہے امر دوم حاشیے پر نمبر دوم ہے نا دو دخ سے بچنا نمبر دوم ہے نا اس لیے جہاں فاطینہ پر لکھو نمبر دوم فاطینہ عذاب النار پر امر دوم لکھ لیا ہے اچھا آگے دیکھو ربنا اننا سمعنا منادی یہی انادیم فآمنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا پر کیا لکھا ہے آپ کے پاس ہاں شرائط جہنم کا ارتفاع ہے نا یہ امر رابع ہے چہارم کیا معروض چہارم الگ ہے امر رابع الگ ہے یہ معروض بھی چہاروں میں امر بھی رابے اور چہاروں میں امر رابع کون سا ہے حاشے پر جو امر رابع چل لکھا ہے یہ وہی امر رابع ہے شرائط جہنم کا حاشیے پر لکھا نا چوتھے نمبر پر یہ وہی چوتھا امر ہے اچھا آگے ربنا و آتنا ما و آتنا اعلیٰ روسلے لے کا جہاں کیا لکھا ہے جنت و شرائط جنت کا حصول لکھا ہے نا جہاں مہربانی کر کے لکھ لو امر صالح امر اول و صالح یوں لکھو امر اول و صالح امر اول و صالح سمجھ آیا امر اول کیا لکھا ہے حاشیے پر دیکھو جنت کا ملنا اور امر خالص کیا لکھا ہے ہاں یہ دو چیزیں جہاں آ گئی معروف کتنی ہیں پانچ اور دعائیں کتنی ہیں اب خیال کرو ذرا رب عذاب النار پہلا معروض ہے پس بچا تو ہمیں دفع مزیرت کے قبیلے سے پس بچا تو ہمیں عذاب آگ سے مہربانی فرما ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے حضرت یہ حاشیے پر جو امر دوم لکھا ہے یہ وہی امر دوم ہے دو ذخ سے بچنا دو دخ سے بچنا اللہ ہمیں دو دغ سے بچا لے سمجھا بما ربنا ان کمن انارا یہ معروض دوم ہے جو معروض اول کی وجہ ہے میاں کیوں تم دعائیں کر رہے ہو کہ جہنم کے عذاب سے بچا یا اللہ اس لیے کہ جو جہنم میں گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے دلیل ہو گیا مہربانی فرما ہمیں ذلت سے محفوظ فرما اے ہمارے پروردگار بے شک تم جس کو بھی داخل کرے گا تو آگ میں تک تاکہ رسوا کر دیا تو نے اس کو من تو کے نیچے لکھا ہے بطور اصلی جگہ کے بطور میری طرف دیکھو سمجھ لو بات سوال ہے یہاں یہاں سوال ہے کہ یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے اندر کچھ کافر ہوں گے جو جائیں گے مشرق اور کافر اور کچھ مومن بھی جائیں گے نا سزا بھگتنے کے لیے تو جہنم میں جو بھی گیا وہ رسوا ہو گیا جہنم میں جو بھی گیا وہ خواب و مستقل گیا یا کچھ دنوں کے لیے گیا حالانکہ پیچھے ہم پڑھے ہیں یوم اللہ ہن نبی یا ولدینہ مومنین کو اللہ رسوا نہیں کرے گا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن بھی کافر بھی جو جہنم میں گیا وہ رسوا ہو گیا حالانکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کبھی رسوا تو جواب آ رہا ہے کہ یہاں ادخال سے مراد ادخال آرزی نہیں بلکہ ہمیشہ والا ہے ادخال آرزی نہیں بلکہ اصلی جزا کے طور پر اور ہمیشہ کے لیے جس کو جہنم میں داخل کیا گیا وہ رسوا ہے اور جو آرزی داخل ہوگا یعنی مومن وہ تو رسوائی کے لیے نہیں وہ تو پاک ہونے کے لیے جائے گا جس کے لیے جائے گا پاک ہونے کے لیے تاکہ وہ پاک ہو جائے اور جس جنت میں جائے کچھ سمجھ آیا ہے کرو مانا آپ اس لیے یہ لکھا بطور بطور اپنی سزا کے لیے جائے گا او عزت کافرین پڑھا ہے اگلے دن جہنم اصل میں سزائی کفار کی ہے تاخیر نے اس کو رسوا کر دیا وہ مالک ظالمینا نفی شفا قاریہ اور نہیں ہوگا ظلم کرنے والوں کا من کے کوئی مددگار ربنا اننا سمعنا معروض سوم جی۔ ہے تیسرا معروض ہے یہ رسالت یاد آئے اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ہم نے ایک بلانے والے کو سمجھا لکھا اشارہ بس وہ مضمون رسالت بلانے والے کو جو بلاتا تھا بس ایمان کے ان کم کہ اے لوگو ایمان لاؤ تم اپنے پروردگار پر فآمنا بس ایمان لائے ہم ربنا اننا سمینا کے نیچے یعنی استدلال اقلی کے علاوہ نقل کو ہم نے مانا جی۔ استدلال اقلی کے علاوہ پیچھے استدلال عقلی کا ذکر تھا نا یا تو خلقت هذا اور یہاں استدلال نقلی کا ذکر ہے کہ ہم نے نقل کو بھی مانا ہے ہاں استدلال عقل کے عقلی کے علاوہ نقل کو بھی ہم نے مانا یہ کہ ایمان لاؤ تم اپنے پرور پر بس لا یا ہم نے اب ربنا لنا معروض چہارم جی۔ معروض اور امرے رابع معروض بھی رابع امر بھی رابع شرائط جہنم کا جہنم کی شرط کیا ہے گناہ اور کفر یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے لنا اے ہمارے پروردگار بس معاف کر تو ہمیں ہمارے بڑے گناہ گرو بنا کے نیچے بڑے لکھا ہے وقف پھر اور مٹا دے تو ہم سے سیاحت نہ چھوٹی خطائیں ہماری چھوٹے گناہ ہماری مٹا دے بتا اور فوت کر تو ہمیں ساتھ نیک لوگوں کے اللہ میں فوت کر دے تو ہمیں ساتھ نیک لوگوں کے یعنی خاتمہ علی ایمان یعنی خاتمہ علی ایمان اور فوج کا تو ہمیں اور ساتھ نیک لوگوں کے خاتمہ الل ایمان کر ربنا و وا ملا رو رسول کا معروض پنجم جی چل جائے اور یہ دعا اول و خالص دعائے معروف اول و پنجوں میں دعا اول و خالص ہے جنت کا ملنا اور شرائط جنت کا حصول اے ہمارے پروردگار آپ نام آنا اور عورت آ تو ہمیں وہ جنت جو وعدہ دیا تھا تو نے ہمیں اللہ رسول کا لے اپنے رسولوں کی زبان پر وہ ہمیں جنت عطا فرما بلا تو خدینا یوم القیامہ اور نہ رسوا کرنا تو ہمیں قیامت کے دن لکھا ہے ثواب ملنے سے پہلے جی۔ ہاں میدان معاشر میں ثواب ملنے سے پہلے جتنا بعض مومنی نہ فرما رسوا ہوں گے مہربانی رسوائی رسوا بتا اور نہ رسوا کر تو ہمیں قیامت کے دن ثواب ملنے سے جیسا مؤمنین جیسا افات مؤمنین سمجھا نا فرمان مؤمنین کے لیے ہوگا فرما اس سے بچا لے ان گلا تو خیبر میاد بے شک تو نہیں خلاف کیا کرتا وعدے کے حضرت سنو بات آتے نا آتے نا جو کچھ تو نے وعدہ دیا ہے وہ دے بھئی کیوں مانگ رہے ہو جب اللہ وعدہ کر چکا ہے تو دے گا ان کا لا تو خلفل بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا یا اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا ممکن ہے کہ ہم لوگ تیرے وعدے کے مستحق نہ بن سکیں تو تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا ممکن ہے ہمارے اندر وہ وعدے والی شرائط نہ پائی جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں تیرے وعدے سے مستحق نہ بنے اس لیے آتنا تنا واتنا جو کچھ وعدہ کیا وہ ہمیں دے دے جنت والی شرائط ہمارے اندر ڈال دے صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال ہمیں دے دے تاکہ ہم تیرے وعدے کے مستحق بن جائیں سمجھ آیا ہے ہاشی پر ہاشی پر لکھائے تین کلا تو میاد نیچوں پر کہیں آپ تو یقیناً وعدہ کا خلاف نہیں کرتے لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ ہم محل نہ رہیں اس لیے معاشی سے بچا کر محل جنت بنا نہیں لکھا ہوا اچھا لکھ لکھ لو لو ہاشی پر لکھو عبارت بارت ہاشی پر آپ تو یقیناً وعدہ کا خلاف نہیں کرتے آپ تو یقیناً وعدہ کا خلاف نہیں کرتے آپ تو یقیناً وعدہ کا خلاف نہیں کرتے لیکن ہم کو ہمیں خطرہ ہے لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ ہم محل نہ رہیں محل وعدہ کہ ہم محلے واضح نہ رہیں سے بچا کر اس لیے سے بچا کر محل جنت بنا اس لیے معافی سے بچا کر محل جنت بنا ان کلا کلافلیاد بے شک آپ نہیں خلاف کیا فتح بعد ستبو ہوں سبحان اللہ مقبولیت دعا کیا لکھا ہے مقبولیت دعا پس قبول کر لی ان کے لیے ان کے نے درخواست انیلا ملا عمل کو میں علت قبولیت کیا لکھا ہے کہ بے شک میں نہیں ذہ کیا کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم سے من ذکر او ان کا مساوات قانونی کیا لکھا ہے مساوات قانونی خواب و مذکر ہو یا مونت بعض من بعض علت مساوات کیا لکھا ہے بعض تمہارے ہیں بعض سے یعنی تم ایک دوسرے کی جنس ہو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو اس لیے حکم بھی ایک ہے تمہارا فل لدینہ ہاضر مضمون جہاد یاد جائے تب وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے حال اول ہجرت کی ہے وہ اخر جو مندیا اور وہ بھی سیر و سیاحت کی غرض سے نہیں سیر و سیاحت کی غرض سے نہیں بلکہ جو رہے ہیں بلکہ ظلمن نکالے گئے اپنے گھروں سے اخرجو پر غلمن نکالے بلکہ ظلمن نکالے گئے اپنے گھروں سے حال نمبر دو اور طرح طرح کے ایزا دیے گئے میری راہ میں طرح طرح کے ایزا دیے گئے لیکن فی سبیلی یہ سب کچھ کیوں ہوا کیوں ہوا ہاجرو کیوں ہوا اخرجو کیوں ہوا اوزو کیوں ہوا فی سبیلی میری راہ میں میری خاطر میری خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا بقاتل تیسرا حال اور نیچے لکھا ہوگا اس سے بڑھ کر یہ کہ اس سے بڑھ کر یہ کہ قاتلو لڑتے رہے نمبر چار بوتےلو اور قتل کیے گئے لڑتے رہے اور قتل کر دیے گئے لو کفرن رن ہوں سیے آتے ہوں سمرا اولا دفاع مزرت لڑکا ہے پہلا سمرا البتہ ضرور مٹا دوں گا میں ان سے سیے آتے ہیں ان کے گنا ان کے گنا جو ان کے اوپر ہوں گے میں ان کے گناہ مٹا دوں گا سیے آتے ہیں ان کے نیچے جو میرے حقوق کے متعلق ہوں گے میرے اللہ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے میری راہ کے اندر ہجرت کی ہے گھر چھوڑے ہیں جہاد کیا ہے شہید ہو گئے ہیں میری خاطر انہوں نے سب کچھ کیا میں اپنے سارے حقوق معاف کر دوں گا میں اپنے سارے حقوقوں کو معاف کر دوں گا بنا کیے قتل کیے چوریاں کی کچھ کیا میں اپنے حقوق ان کو معاف کر دوں گا ہاں بندوں کے حقوق جو انہوں نے دینے تھے وہ جانے اور بندے جانے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے لیکن اس نے قرضہ دینا ہوتا ہے تو اس کو جنت کے راستے پر روک لیا جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں ان کو اپنے حقوق معاف کر دوں گا بندوں کے حقوق میں تو وہ جانے بندے جانے میرے حقوق نہیں رہیں گے ان کے پیچھے میری خاطر انہوں نے کیا میں مٹا دوں گا البتہ ضرور مٹاؤں گا میں ان سے سیے آتے ہوں ان کی ساری برائیاں سارے گناہ ولا اد خیلن نہ ہوں نمبر دو جلب منفیات سبحان اللہ اور البتہ ضرور داخل کروں گا میں ان کو باغات کے اندر بہتی ہوں گی نیچے ان کے اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ ہو حسن الصواب اور اللہ تبارک مطالعہ اس کے ہاں ہے حسن الصواب بہترین بدلا اس کے ہاں ہے یعنی اس کے قبضہ و قدرت میں ہے یعنی اس کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے بہترین ثواب سبحان اللہ صحابہ کرام نے واقعی قربانیاں دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے گھروں سے بھی نکالے گئے کتاب بھی کیا قتل بھی ہوئے بے دردی سے شہید بھی کیے گئے سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضا کا اعلان بھی کر دیا رضی اللہ عنہ لیکن حضرت افغانستان میں بھی کچھ کم نہیں ہوا آج عراق کے اندر بھی مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی قربانیاں دیتے رہے عراق کے اندر بھی افغانستان میں بھی بہت کچھ ہوا ہے جی؟ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ مجاہدین کو یہاں امریکی اور یہ جو افغانی تھے دوسرے یہ دوستم والے دوسرے درندے اللہ مولانا کے الدین یہاں سے سوراخ نکال کر پٹرول ڈال کر آگ لگا دیتے تھے زندہ زندہ وہ جلتے رہتے تڑپتے رہتے اللہ پر پڑھتے پڑھتے جان دے دیتے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے سارے پہلو رضی اللہ تعالی اللہ ان سب سے راضی ہوئے اور اللہ ان کی قربانیوں کا رنگ لائے اللہ پاک اور ان امریکیوں کو اور ان کے نمائندوں کو خدیثوں کو برباد کرے اللہ افغانستان میں پھر اسی طرح اسلامی نظام لے آئے جس کا اللہ پاک ان کو آپس میں اتفاق کی توفیق عطا فرماوے آپس میں جب تک اتفاق نہیں ہوتا اتنے تک غیر نہیں بھاگ غیر کو موقع اس وقت ملتا ہے جب آپس میں اتفاق ہو ہاں، اتحاد ہوگا آپس میں یہ ملیں گے تو پھر یہ سب باہر والے بھاگیں گے بس مسلمان ہر دور میں مار اس لیے کھاتا رہا کہ غیر نے ان کو استعمال کیا ہے سمجھا کہ جی؟ آپس میں لڑایا اور غیر نے حکومت کی اللہ اکبر اب عراق کے اندر بھی مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں جی لا الرن کا تقلب الدین کا فروغ لا الر کا حضرت یہاں پھر مسئلہ انفاق کا بیان ہے اور زجر برائے مشرقین و تخویف اخروی مشرقین کے لیے زجر ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے لا الر کا تقلب الدینہ کا فروف میں پیچھے ارد کر رہا ہوں جی سورہ حامی مومن کا پہلا سبب جو تھا وہاں آیا تھا لاج الر کا تقلب ہوں سل بلاج وہاں ایسا نبی علیہ السلام کو وہ ایزائیں دیتے تکلیفیں دیتے لیکن ان کو کچھ بھی نہ ہوتا وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پھرتے رہتے بازار جا رہے ہیں یہ سودا لے رہے ہیں یہ آ رہا ہے یہ جا رہا ہے یہ کپڑے آ رہے ہیں یہ فلانی چیز آ رہی ہے کار آ رہی ہے آج مربے لے رہے ہیں حضرت پریشان ہوتے اللہ نے فما آپ صبح میں نہ پڑھو یہ لوگ مجھے پیارے نہیں ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کی دولت یہ چند روزہ ان کا آنا جانا ہے کلیل اور حقیر ہے یہ ختم ہو جائے گا سب لاج غرن کا تقلب الدین دینا کا فروخت نہ شبوں میں ڈالے آپ کو چند روزہ چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے تقلب وہاں میں نے بتایا تھا کہ تقلب مزدور جو ہے یہ قلت اور حکارت کے لیے ہے اس کے لیے ہے بشارت کے لیے نہ شبوں میں ڈالے آپ کو چند روز کا چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا فل بلا دے شہروں کے اندر حضوز دنیاویہ کے لیے جی کے لیے حضوز دنیاویہ کے لیے چند روز کا چلنا پھرنا ان کا جو ہے وہ صبح میں نہ ڈالے متا ان قیر یہ بہار ہے حقیر متعاون قلیل ان کو منا بہار سمجھتے ہو رونق خوبصورتی موسم میں بہار آتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے پھول لگ جاتے ہیں درخت سر سبز ہو جاتے ہیں سمجھا یہ بہار ہے جو خوبصورتی ہے نفع اٹھانا ہے قلیل ان چند روزہ کیا بڑا ہے نفع اٹھانا ہے چند روزہ سما ماوا ہم جہنم سمرا پھر رہنے کی جگہ ان کی جہنم ہے اور بڑا برا بستر ہے لاکن تک اور بشارت لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے ہمارا ان کے باغات ہوں گے بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہرے ہمیشہ رہنے والے ان کے یہ مہمانی ہے عند اللہ اللہ کی طرف سے وما عند اللہ اور وہ اشیاء مذکورہ وہ جنات ان تجریم انتا حل انہار و خالدین کیا یہ اللہ کے ہاں خیر بدر جہاں بہتر ہیں بدر جہاں بہتر ہے نیچے لکھا ہے کمن اور کیفن کمن اور کیفن مقدار کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی کمن کیفن ہر لحاظ سے بہتر ہیں لل ابرار واسطے نیک لوگوں کے حضور دنیا کے کے متا سے یہ چیزیں بہتر ہیں یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں من اہل کتاب ہے یہ بشارت ہے برائے مومنین اہل کتاب مومنین اور ساری صورت کے اندر یہودیوں کے خلاف بولتے رہے نا اللہ پاک اب جو لوگ یہودیوں میں تھے نصارہ میں تھے مسلمان ہو گئے ان کے لیے بشارت ہے اور بے شک باز اہل کتاب سے البتہ وہ بھی ہے جو ایمان لاتے اللہ پاک پر اور اس کتاب پر جو اتاری گئی طرف تمہارے اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی طرف ان خاص ہے للہ ایمان بلّہ جی، ایمان بلّہ ہے اور اس طور پر آج آجزیاں کرنے والے واسطے اللہ پاک کے اللہ کے لیے آج کرنے والے کیا مطلب ہے باقی مناسب تھے اوپر اوپر سے ایمان تھا اور دل کے اندر ایمان نہیں تھا ان لوگوں نے جو ایمان لایا یہ مخلصانہ ایمان ہے کیا ہے مخلصانہ ایمان ہے یہ کیفیت ہے ایمان کی جی آج بھی جی کرنے والے اللہ کی خاطر لازش ترون آیات اللہ نمبر دوم کیفیت ایمان بالکتاب کتاب ہوتا ایمان باللہ یہ کیفیت ایمان بالکتاب کتاب ہے نہیں خرید کرتے وہ اللہ کی آیات کے بدلے پیسے تھوڑے ہمارا یہ لوگ وقت ان کے اجر ہوگا ان کا ان کے پروردگار کے ہاں اللہ اور اس میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی اور اس میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی بے شک اللہ پاک جلدی حساب لے دے دینے والے ہیں آخر سورت کے اندر آخری آیت میں چاروں مضمون آ رہے ہیں سورت کے توحید رسالت جہاد انصاف توحید رسالت جہاد چاروں مضمون آ رہے ہیں سمجھا سی لیکن ایک فائدہ اور بھی سن لو میری طرف دیکھو مخالفین کے ساتھ چار کام ہوتے ہیں کتنی یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمیں ایزا پہنچائیں گے یہ خوف ہے خطرہ ہے کہ وہ ہمیں بعض اوقات ان سے مناظرہ اور بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے سمجھا بعض اوقات خطرہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لڑیں گے بعض اوقات خود لڑ پڑتے ہیں سمجھا سی کتنے حال ہیں چار بعض اوقات ایزا کا اندیشہ ہے کہ ایزا پہنچائیں گے بعض اوقات ایزا پہنچاتے ہیں یا بعض اوقات باسو و ہو جاتا ہے بعض اوقات لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لڑیں گے بعض اوقات خود لڑائی ہو جاتی ہے کتنی چیزیں ہیں چاروں حالات کے اللہ پاک نے جہاں جو حکم بیان فرمایا اللہ نے فرمایا اگر وہ ایزا پہنچائے تو اس ضرور خبر کرو کیا کرو اور اگر باس و مباحثہ ہو جائے تو باس و مباحثہ کے اندر اتق اللہ خدا سے ڈرو اور صحیح معنی میں بحث کرو سمجھا غالب گلوچ وغیرہ یہ چیزیں نہ کرتے اور اگر اندیشہ ہوگے تو یہ لڑیں گے تو رابطوں تم بھی سرحد پر گھوڑے باندھ دو سمجھا اسلحہ اکٹھا کرو سرحد پر تاکہ ان کو پتہ چل جائے اور اگر خود لڑ پڑے تو پھر خا خوب مقابلہ کرو سمجھ رہے ہو اسبرو ایزا پہنچائیں تو باس مباسا ہو جائے تو اتقو خدا سے ڈرو دائرے کے اندر رہو اور اگر اندیشہ ہو کے لڑیں گے تو رابطوں گھوڑے باندھو اور اگر خود لڑ پڑے تو پھر صابرو خوب مقابلہ کرو کچھ سمجھ آیا ہے اب کرو مانا ذرا خیال کرتے حاشیے پر چاروں چیزیں لکھی ہیں آپ کے پاس امور اربا ہاشیہ نمبر ایک اوپر اوپر اوپر اوپر دیکھو پہلی سطح نمبر اول ایرا رسانی نمبر دو مقاتلہ نمبر تین احتمال مقاتلہ نمبر چار مبارا اب نا اب کرو مانا یا ایوہ الذین آمنو سورت کا اجمالی خلاصہ یعنی چاروں مضامین کا یاد آئے آئے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا مضمون توحید و رسالت ہے ہاں یا آ وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا رو صبر کرو تم توحید قبول کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معتقد ہو گے تو یہ یہودی اور مناسب تمہیں ایزائیں دیں گے اس لیے صبر کرنا کیا کرنا بس نمبر دوم ہے سمجھا سی اگر لڑائی ہو جائے تو صابرو خوب مقابلہ کرو کرو یہ جہاد کا بیان ہے کس کا بیان ہے مقابلہ کرو رابے کو نمبر تین ہے اگر جہاد کا اندیشہ ہوئے نا کیا ہوگے اندیشہ ہوئے خطرہ تو وہ جہاد کریں گے مگر لڑیں گے تو جی رابطو کا مانا گھوڑے باندھو تم کیا کرو گھوڑے باندھو تم سرحد پر سرحد پر تم گھوڑے باندھو اس وقت جہاد گھوڑے کے ذریعے ہوتا تھا نا جی آج جب ٹینک وغیرہ اسلحہ جمع کرو تم سرحد پر بھر سمجھا یہ بات یہ مضمون جہاد و انفاق ہے بتق اللہ اور نمبر چار ڈرتے رہو اللہ پاک سے باس و مباسا ہو جائے تو خدا کا خوف کرو حد اعتدال سے نہ بڑھنا لال سمرائے امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو پورا عبد القدو سے دروازے کھول کھڑا ہے آئے تک خام خواہ بند کی بنتی حضرت میری طرف دیکھو میرا توجہ فرماؤ سورہ نسا کا مقبل کے ساتھ اسوی رب ابتدا میں عرض کرایا ہوں ایا کا نا ایا کا لانا ابود کما خالل ولا نعبد آل عمران كما فعل النصارى ونؤدي حقوق النساء كاملة فأنزل علينا مائدة من السماء یہ اسمی ربط ہے نام کو نام کے ساتھ اب مانوی ربط کیا ہے مانوی ربط حضرت جناب من مانوی ربط یہ ہے کہ سورہ باقارہ کے اندر چار مضمون آئے تھے بڑے بڑے کتنے مضمون توحید رسالت جہاد اور یہ چار مضامین بڑے بڑے تھے اور ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کے اندر امور انتظامیہ بھی آئے تھے امور انتظامیہ کا ذکر بھی آیا تھا نا سر امور انتظامیہ بھی آئے تھے اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر سورہ بقرہ کے چار مضمون یعنی توحید رسالت جہاد انفاق پر جو شبہات ہوتے تھے ان کا جوابات دیے گئے اب سورہ نصاب کے اندر باقارہ کا ایک مضمون یعنی امور انتظامیہ والا وہ یہاں بیان کیا جائے گا تو سمجھا باقارہ کا مضمون امور انتظامیہ والا جو مضمون ہے وہ یہاں سورہ نصاب کے اندر بیان کیا جائے گا بات سمجھ ہے یہ ربط ہے کون سا مانوی ربط ہے یہ مسئلہ علا پڑھو تو پھر پتہ چلے گا مسئلہ علا تم نے نہیں پڑھا اب ہم بیان نہیں کر سکتے بات سورہ نساء کے دو حصے ہیں کتنے حصے ہیں دو ذرا کھول کر دیکھو پہلا حصہ جو ہے یا جوہنا سچتا ربکم کم سے شروع ہو رہا ہے سمجھا سی رقو نمبر آٹھ کھولو ہمت کرو کے اوپر جہاں آٹھ لکھا ہے آیت نمبر پنجا ہو ہست جہاں روبو لکھا روبو کے بعد آیت نمبر پنجا ہو ہست ستوجا آیت نمبر ستاون بنو دخل ہوم ولن ولیلا نظر آیا ہے جہاں تک حصہ اولا ہے کیا ہے اس میں چودہ احکام آئیں گے رعیت کے کیا آئیں گے چودہ احکام رعیت کے آئیں گے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رایا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے رایا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اب اس کے بعد ان اللہ یا امرکم امت المانات یہ آگے کھولو رقو نمبر اٹھارہ وقان اللہ ابک رکو نمبر اٹھارہ جہاں لکھا ہے جہاں تک ہاں؟ اٹھارہ لکھا ہے آئین کے اوپر جہاں کان اللہ بکل شعین جہاں تک سورت کا حصہ ثانیہ ہے اس کے اندر نو احکام ہے سلطانیہ کیا ہے نو احکام سلطانیہ حکام کے متعلق اے حکام تم رایا کو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو کیا سمجھ رہے ہو پہلا حصے کے اندر چودہ احکام ہیں کس کے رعیت کے کہ اے رایا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور دوسرا حصہ جو اس کے اندر نو احکام سلطانیہ ہیں جن کا خلاصہ یہ کہ اے سلطان اے حکام تم رایا کی حفاظت کرو اور ان کو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو کچھ سمجھ آیا ہے اس کے بعد حضرت اپنے محیطہ کے بعد یس کا فن نسا سے سورت کا خاتمہ شروع ہو رہا ہے کیا ہے یس کا فن نسا ریت کے حکم ثانی پر تنویر ہے کیا ہے تنویر میں پیچھے سمجھا ہوں اس کی وضاحت ہے اس کے بعد دو ایتوں بعد بین امراۃ الخافت من بالحا نشوزن او اے ارادن کے اندر ریت کے پندرہویں حکم پر چاہے چودہویں پندرہویں حکم پر تنویر ہے لکھا ہے نہیں لکھا اس کے بعد رقو نمبر انیس یا ع منو کن و قبا مین شہدا للہ ہے یہ حکم سلطانی گیارہویں پر جو ہے وہ تنویر ہے سمجھا اس کے بعد دو ایتے بعد یا جو الدین آ منو بلّہ و رسول ہی کتاب الدی نظر اعلی رسول ہی بل کتاب الدی اندر امن یہاں سے اب زجرات شروع ہو رہی ہے منافقین کے لیے زجرات رقو نمبر بیس آ گیا رقو نمبر اکیس آ گیا اس کے بعد رقو نمبر بائیس آ گیا جی اس کے بعد او رقو نمبر بائیس کے بعد آیت نمبر ایک سو ستر ہے ایک سو ستر آیت کہاں ہے یکسد ہفتاد ایک سو ستر آیت تک یہ زجرات چلی گئی منافقین کے ان کے لیے اب اس کے بعد یا اہل کتاب لا تغلو فی سورت کے آخر کے اندر پھر اہل کتاب کو غلب سے منع کیا گیا اور ایمان کی دعوت دی گئی وہ سمجھ رہے ہو آخر کے اندر پھر اس کے بعد بالکل آخر کے اندر کھڑا ہے جس تب تون کا پل اللہ جو کم فل کلا لا ان مراؤن کا اخیر میں احکام رعیت پر پھر تنویر کی گئی ہے یہ خلاصہ ہے سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے تین حصے ہیں تین حصے تو نہیں ہیں دو حصے ہیں پہلے حصے کے اندر احکام ہے رعایا کے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو دوسرے حصے میں احکام ہے سلطانیہ کہ اے سلطان اے حکام ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو پہلے حصے کے آخر میں مسئلہ توحید کا بیان ہے لیکن اجمالن دوسرے حصے کے آخر میں مسئلہ توحید کا بڑی تفصیل کے ساتھ میں وضاحت آئے گی ذکر آئے گا اشارہ کیا گیا کہ یہ سارا نظم و ضبط جو ہے یہ مسئلہ توحید کے لیے ہے کس کے لیے ہے مسئلہ توحید کے لیے ہے اس کے بعد خاتمے پر پہلے دو احکام رائت پر تنویر ہے پھر یا جو لدینہ منو سے پون فضامین سے مسئلہ احکام سلطانیہ میں سے ایک حکم پر چاہے تنویر ہے اس کے بعد یا آ آنو سے زجرات شروع ہوئی او یا کتاب لا تخلوفی دین حکم تک منافقین اور یہود پر زجرات ہے اس کے بعد لا تغلو سے پھر اہل کتاب کو آخر کے اندر دعوت ایمان ہے اور آخر کے اندر یہ سب کا سے ایک مسئلہ زیت پر تنویر ہے بات سمجھ لیجیے دیکھو یہ طرز ہے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی طرز پر اب شروع کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ ایک ہے سیاست مدنیہ ایک ہے تدبیر منزل کہاں پڑھا ہے تم نے میں بوزی میں کہاں پڑھا ہے میں بوزی سنگھ والد صاحب رحم اللہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی آیا حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحم اللہ کی خدمت میں آپ نے پوچھا بھگت کیا پڑھتے ہو طالب علم تھا عرض کی حضرت میں بودھی پڑھتا ہوں آپ نے سنا بودھی بودھی چھوڑو قرآن پڑھو تدبیر منزل کا معنی گھر کے امور کو درست کرنا تدبیر منزل کا معنی منزل اور گھر کے امور کو درست رکھنا اور سیاست مدنیہ کا مطلب پورے مملکت کے امور کو درست رکھنا سمجھ رہے ہو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضلع ذلن دلیلہ تک یہ ہے یہ بیان ہے تدبیر منزل کا کس کا بیان ہے اور اس کے بعد ان اللہ حضام انس عدد المانات سے یہ بیان ہے سیاست مدنیہ کا کس کا بیان ہے سمجھ رہے ہو جی۔ چپ ہاں تم نے کل میرے سارا دن کھایا ہے پرسوں رات رات ساری رات کھایا ہے سارا دن کھاتے پیتے رہے یہ اس لیے تمہیں خوار چڑھا ہوا اگلے دن پڑا ہے نا لا جپو مون اللہ کما جپو ملبی من حسین پہلے حصے میں کیا بیان کیا جائے گا تدبیر منزل دوسرے حصے میں سیاست مدنیہ کا بیان ہے پھر تدبیر منزل کے اندر تین شعبے بیان کیے گئے کتنی اصلاح مال کیا کہہ رہا ہوں اصلاح ازواج اور باہمی اتفاق کتنی باتیں ہیں اصلاح مال اصلاح ازواج باہمی اتفاق ہم کتنی چیزیں آ گئی پر لکھا ہے ضرور لکھا ہوگا لکھا ہے جی نمبر دو ہے سطر نمبر دو سیاست مدنیہ تدبیر منزل کے تین شعبے ہیں باہمی اتفاق اصلاح مال اصلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ تو منہا زوجہا اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرز پر باب اول کا شعبہ اول ہے باب اول کا باب اول کیا ہے تدبیر منزل اس کا شعبہ اول ہے باہمی اتفاق یہ اس کا بیان ہے اور ہماری طرز پر یہ تخویف ہے چاہے احکام آگے آ رہے ہیں احکام سے آنے سے پہلے اللہ نے ڈراوا دیا ہے کہ خبردار ہو وہ خدا سے ڈرو اور آئندہ احکامات پر عمل کرو یا یو ہم نات کا اے لوگو ڈرو تم اپنے پروردگار سے اللہ بھی خالہ کا تم ہے وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تمہیں من نفس واحد ایک ہی جان سے وہ کا منہا تشریح خلقہ تو کس طرح پیدا کیا اور پیدا کیا اس نفس سے اس کی بیوی کو وہ بسا منہما اور پھیلایا ان دونوں سے دنیا میں کس میں دنیا میں پھیلایا رجالن کثیر و نساء ودوان بہت سارے اور عورتیں چون اور عورتیں پھیلا دی بتق اللہ یہ پہلے اتقو ربکم کی تاکید ہے جی۔ لکھا ہوا ہے جی۔ یہ تاکید ہے اور ڈرو تم اللہ پاک سے اللہ بھی ہے نمبر دو جی۔ کیا لکھا کا ہے مختوی نمبر دو میں پہلا مختوی ڈرنے کا ربا کم تھا اب یہ دوسرا مختوی ہے وہ ذات ہے جو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تم ساتھ اس کے ہم کہتے نا جی اللہ کی خاطر میرا کام کر دو اللہ کے لیے یہ کام کر دو تو وہ ذات جو اس کا سوال کرتے ہو تم جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اسی ذات سے ڈرو تم جی وہ ذات پاک جو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تم اس کے ذریعے بل ارحام اور ڈرو تم ارحام سے یہ الرحام پر معطوف ہے اللہ پر کس پر معطوف ہے اتق اللہ اتق الارحام لیکن الارحام الرحام کا قطع کا لفظ مقدر ہے کیا مقدر ہے قطع اتقو قطع الارحام جی. ڈرو تم قطع رحمی کرنے سے رشتہ داریوں کو کاٹنے سے ڈرو سمجھا یعنی بد سلوکی مت کرو آپس میں جی. یعنی بد آپس میں اللہ بے شک اللہ ہے اوپر تمہارے نگران اللہ تمہارا نگران ہے یعنی در صورت مخالفت سزا کے مستحق ہو گے جی۔ لکھا ہے جی، جی، جی۔ در صورت مخالفت اللہ کے مستحق ہو مستحف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے تم در صورت مخالفت سزا کے مستحق ہو گے شاہ صاحب رحم اللہ کی طرز پر پہلے پہلے باب کا پہلا شعبہ ختم ہو گیا پہلے باب کا پہلا شعبہ اب آت الجتامہ کے نیچے لکھا ہے نمبر دوم اصلاح مال ہوا ہے جی۔ پہلے باب کا دوسرا شعبہ پہلے باب تدبیر منزل کا دوسرا شعبہ کیا تھا اصلاح مال جو وہ آ رہا ہے اور ہماری طرز پر یہ حکم اول ہے کیا ہے میری طرف دیکھو صحابہ کرام آئے دن جہاد میں شہید ہوتے رہتے تھے بچے ان کے یتیم ہوتے پھر ان کے بھائی یا چچے یا جو بھی متولی ہوتے ان کی تولیت میں وہ آ جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے متول یعنی یتیم تم یتیم کو اس کا مال دیتے رہو یعنی اس پر خرچ کرتے رہو دینا مراد نہیں یتیم کو دینا نہیں ہے بلکہ یتیم پر خرچ کرنا ہے اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھ چھوڑو بلکہ اس بیچارے پر خرچ کرو اس کو روٹی کھلاؤ اس کو کپڑا دے دو اس کی اور ضروریات پوری کرتے رہو سمجھ رہے ہو یتیم کو مال دیتے رہو یہ پہلا حکم ہے یتیم کس کو کہتے ہیں انسان کا یقین وہ ہے جس کا باپ مر جائے غیر بالغ ہو گئے اور باپ مر جائے وہ غیر بالغ بچہ یا بچی جس کا باپ مر جائے اس کو کیا کہتے ہیں یقین کہتے ہیں اور جانوروں کے اندر یقین وہ ہے جس کی ماں مر جائے جس کی ہاں کرو مانا وہ آت ہوں خیال کرو مانے کا حکم اول لکھا ہے اور دیتے رہو یتیموں کو مال ان کا کیا مانا دیتے رہو یعنی انہی کے خرچ لگاتے رہو انہی کے خرچ لگاتے رہو اور یہ مطلب نہیں کہ ان کے حوالے کر دو دل کا ہوا کچھ خرچ کرتے رہو لگاتے رہو بیان اور قرآن کا والا خیال کرنا بار بار کر رہا ہوں یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو کیونکہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا مال نہیں دیا جائے گا وہ آگے آ رہا ہے خیال کرو اور دیتے رہو تم یتیموں کو یعنی خرچ کرتے رہو تم ان پر مال ان کے بلا تتا بدل الخبی سبھی تو یہ ہے میری طرف دیکھو یتیم کے مال کھانے کی دو صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ یتیم کا مال کے اندر کوئی چیز عمدہ رکھی ہے تو متولی اپنی ہلکی چیز رکھ دے اور عمدہ چیز اٹھا لے ایک صورت تو یہ ہے اور سن رہے ہو مثال کے طور پر یتیم کی ٹیپ ریکارڈ ہے ایک عمدہ اور اس کی متولی کی ٹیپ ریکارڈ ہے ہلکی تو وہ ہلکے درجے والی اپنی ٹیپ رکھ دے اور اس کی عمدہ درجے والی اٹھا لے گی ایک صورت یہ ہے دوسری صورت کیا ہے یتیم کا اور اپنا مال جمع کر دے اکٹھا کر وے تو پھر کھانے لگ جائے کوئی کہے کیوں کھاتا ہے وہ کہتے میرا مال بھی ہے سمجھا نا جی کھانے کی کتنی صورتیں ہو گئی دو ایک صورت تبادلے کی ہے کہ اپنا ہلکا مال رکھ دے ہوئے یتیم کا عمدہ مال کھا لے اور دوسرا ہے اختلاط ملا جلا دینا اپنے مال کو اور یتیم کے مال کو ملا دے پیسہ رکھا ہے تو جمع کر دے کوئی اور چیزیں گندوں میں وغیرہ جمع کر دے وے کٹھی تاکہ جتنا کھاتا رہوں گا کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا کوئی اعتراض کرے گا میں کہوں گا میرا بھی تو اندر ہے یار اللہ نے دونوں صورتیں منع فرمائی ہیں اللہ فرماتے ہیں اے او متولیان تمہاری اپنی چیز اگرچہ ہلکے درجے کی چونا ہو وہ تمہارے لیے طیب ہے چاہے اور یتیم کا مال اگرچہ عمدہ چونا ہو وہ تمہارے لیے خبیص ہے اور تم طیب دے کر عمدہ دے کر خبیص کو نہ لے لو اب دیکھو آت الجتامہ اموالا اور دیتے رہو تم یعنی خرچ کرتے رہو تم یتیم پر ان کے مال بلا تو بدل یہ حکم تو ہے ایک لیکن اس کی تین شکے ہیں پہلی ہے آت الجتامہ یہ دوسری ہے اور نہ تبدیل کرو تم خبیص کو بدلے طیب کے تو تمہارا مال جو ہے تمہارے لیے طیب ہے وہ دے کر وہاں سے اٹھا لو ایسا نہ کرنا بلا تاکلو نمبر تین اور نہ کھاؤ تم مال ان کے ملا کر اپنے مالوں کی طرف اپنے مالوں کی طرف ملا کر بھی نہ کھاؤ ان نہ کھانا بے شک یہ کھانا مال یتیم کا کھانا جو ہے ہے گنا بہت بڑا زیان بہت سارا بہن خب تم اللہ تو سے جتانا حکم ثانی ہے میری طرف دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ یتیمہ لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی اور بڑی مالدار ہوتی خوبصورت بھی ہوتی اور اب اس کا جو متولی ہے وہ بھائی ہے مثلا تو کون متولی ہے اب بھائی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نکاح کرا دیا کسی اور جگہ تو وہ مال بھی لے جائے گی اس لیے وہ خود شادی کر لیتا ہے لیکن اگر اور کوئی شادی کرتا تو مثلا وہ بڑی مالدار ہے خوبصورت ہے اس کو حق المہر دیتا پانچ ہزار روپیہ کتنی یہ اللہ کا بندہ اس کو پانچ ہزار کے بجائے پانچ سو دے کر شادی کر دیتا یعنی اس کے حق المہر کے اندر انصاف نہیں کرتا تھا اور شادی کا لیتا تھا اللہ نے فرمایا جتاما لڑکیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے لیکن بے شرط انصاف بے شرط انصاف کرو ان کا حق المہار ان کو اتنا دو جتنا کہ دوسرے دیتے سمجھا اگر تم حق المہر میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر یتیم کے ساتھ شادی نہ کرو تم کسی اور کے ساتھ کرو تو ان خط تم اللہ کا تم پھر اور اگر خطرہ کرتے ہو تم یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم جتانا لڑکیوں کے بارے میں ان خط تم پرچہ لکھا ہے اس بات کا احتمال بھی ہو اور یقین میں تو بدل جائے اولا نہیں لکھا ہوا لکھ لو خب تم پر ہاشیاں لگا لو لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہے اوپر وہ تو اور ہاں یہ لکھا ہے دوسری سطر کے نیچے آخر میں لکھا ہے جی دوسری سطر کے آخر میں اس بات کا احتمال بھی ہو اور یقین میں تو بطری کے اولا سمجھا لکھا ہوا ہے اور اگر خطرہ کرتے ہو تم یہ کہنا انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں میں جزا مقدر ہے تو ان سے نکاح مت کرو تو ان سے نکاح مت کرو فن ہو بس نکاح کرو تم ماں لکم ماں بے مانا من ہے یہ ابہام تقسیم کے لیے ہے نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو سوا ہیں جیتام کے سوا جی کے جو اچھی لگے تمہیں منن نسائے عورتوں سے دو دو یا تین تین یا چار چار خر تم اللہ تا دلو حرمت متاب آریت الفرج جی شیوں کا ایک حقیرت المطے کا ہے دوسرا آریت الفرج کا ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہے وہ دوسرا سے آریت لے جاتا ہے سمجھا اللہ نے منع کر دیا پت اگر خطرہ کرو تم سمجھا تھی یہ کا خطرہ کرو تم کہ یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم سمجھا تھی حقوق واجبا میں فختارو فختارو مقدر ہے پس پسند کرو لو تم کر لو تم ایک عورت کو تو ایک کو تم پسند کر لو او ما ملکت ایمان حکم جب وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے باندھی رکھ لو تم سمجھا پیچھے میں نے ارد کیا تھا کہ مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متا کبھی اسلام میں نہیں آیا مکی صورت میں آ گیا تھا مارجنا یہ مدنی صورت ہے اللہ فرماتے ہیں جتامہ کے ساتھ شادی کرو یا اوروں کے ساتھ کرو اگر انصاف کا خطرہ ہے انصاف نہ کرنے کا تو ایک کر لو یا باندھی کر لو کی اجازت اللہ نے کہیں عطا نہیں فرمائی نہیں دی ہے بس اگر خطرہ کرتے ہو تم یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم دو تین چار کے درمیان تو بس پسند کر لو تم ایک کو یا وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے ماں مالکت ایمان تم سے مراد کیا ہے باندی خرید کر لو یا باندھی رکھ لو نکاح والی بات مراد نہیں ہے باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر آگے آ رہا ہے کیا کرو یہاں باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر نہیں ہے یہاں باندھی رکھنا مراد ہے خرید لو جی ظال کا اجنا اللہ تعالی ظال کا یہ یہ مشاعرے چاہے ایک ہررا ہے یا باندھی یعنی باندھی زیادہ قریب ہے کہ نہ ظلم کرو گے تم آدھا نہرا حکم سالس سے یتیم لڑکیوں کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ نکاح کرو تو ان کو بھی پر مار دینا پڑے گا اور دے دو تم عورتوں کو مارے ان کی کا مانا خوشی سے تن کا مانا خوشی سے خوش ہو کر دے دو نالم انش ان اینگن ہو پس اگر خیال کرو مانا پس اگر دے دیوے وہ تمہیں بنا کا مانا دے دیوے وہ تمہیں انشین کچھ من ہو اس حق المہر سے نفتن خوش ہو کر نفتن خوش ہاں، تو تجویز ہے نا تبنا کا لفظ پیچھے بھی کھڑا ہوا ہے دل سے خوش ہو کر اور دے دو تم عورتوں کو حق المہر ان کی نہلتن خوشی سے پس اگر دے دینے وہ عورتیں تمہیں انشین کچھ اس حق المہر سے نفسن دل سے خوش ہو کر سکلو ہو ہنی امریا بس کھاؤ تم اس کو ہنی ان کا مانا مزیدار مری ان کا مانا خوشگوار اصل مانا اردو میں شاخر نے کیا رچتا پچتا لکھا ہوا ہے رچتا بچتا تمہیں شاید سمجھ نہ ہنی ان کا اثر من ہوتا ہے مبارک کیا من ہوتا ہے مبارک جو باعث برکت سمجھا کھاؤ باعث سے برکت یعنی مزے کے ساتھ مری ان خوشگوار سمجھا کہ ہدم ہو جانے والا بس بلا تو تم صفا امالک لکھی جال اللہ تلکائے حکم رابع ہے اور یہ اس کی بھی کئی شکے ہیں پھر طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں یتیم کا مال یتیم کے حوالے نہ کرو کیونکہ وہ غیر بالغ ہے غیر عاقل ہے وہ ضے کر دے گا سمجھا اپنے پاس رکھو اور جتنی ضرورت ہو اتنی اس کو دیتے جاؤ لیکن اتنا ہے تو اس کو آزماتے رہو کبھی پیسے دے دیے کہ جامعہ سبزی لے آ کبھی پیسے دے دیے کہ جامعہ دال لے آ کبھی پیسے دے دیے جا کپڑا لے آ یہ فلانا کام کروا رہا اس طرح اس کو آزماتے رہو جب اس کے اندر فہم سمجھ مکمل ہو جائے اور بالغ ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کرو اور گواہ بناؤ بلا تو صفہا لم یہ اموال ہے چاہے ہے حکم رابے کی پہلی جگہ کئی شکے ہیں یہ پہلی شک ہے اور نہ دو تم بے وقوفوں کو مار ان کے صفحہ سے مراد وہ یتیم ہیں جو ابھی غیر بالغ ہیں بے وقوف ہیں ابھی ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو اللہ کی جال اللہ علت ہے ہاں ام اپنے مال ان کے حوالے نہ کرو حالانکہ اپنے مال تو ان کو نہیں دینے ان کو تو ان کے مال دینے ہیں نا جی بھائی اپنا مال تو کوئی نہیں دیتا وہ تو یتیم کا مال ہے جو یتیم کو دیا جائے گا تو ام والا کم کیوں فرمایا ام والا ہم ہونا چاہیے تھا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں احساس دلا رہے ہیں اس متولی کو کہ میاں